کر رہے ہیں کہ اللہ تعالیٰ ہمیں سرات مستقیم دکھا دیجئے پھر اب سرات مستقیم کیا ہے آیت نمبر سکس سرات مستقیم وہ ہے جن پر جب لوگ چلے اللہ الزینہ یعنی وہ لوگ جب وہ چلے سرات الزینہ سرات لذینہ جب اس راستے پر وہ چلے انعامتا علیہم تو آپ نے کیا کیا ان کو انعام دیا انعامتا کا کیا مطلب ہوتا ہے انعام دیا علیہم ان لوگوں پر آپ کا انعام ہوا یعنی ان کو جنت مل گئی جب وہ اس راستے پر چلے تو ان کو جنت مل گئی تو آپ ہمیں کس کا راستہ دکھائیے ان لوگوں کا راستہ دکھائیے جن پر کہ آپ نے اپنا انعام کیا اور ان کو جنت ملی غیر المخوب علیہم اور ان لوگوں کا راستہ ہمیں نہیں دکھانا جن پہ کہ آپ کا غضب ہوا جیسے کہ ابھی ہم آگے پڑھیں گے قرآن میں کہ بہت ساری قومیں ایسی تھیں جنہوں نے اللہ کی عبادت نہیں کی تو اللہ تعالیٰ نے ان سے دنیا میں زندہ رہنے کا بھی حق چھین لیا اور ان پہ ایسا عذاب آیا کہ پوری کی پوری قوم جو تھی جو ہے وہ دھسا دی گئی زمین میں کسی پر آسمان سے عذاب آیا اور وہ پوری کی پوری قوم جو تھی ختم کر دی گئی تو ہم اللہ سے کہہ رہے ہیں دعا کر رہے ہیں کہ اللہ تعالیٰ ہمیں ان لوگوں کا راستہ نہیں دکھانا جن پر کہ آپ کا غضب ہوا ولد دوین اور ان لوگوں کا وا یعنی اور لا یعنی نہیں دولین یعنی بھٹک گئے اور ان لوگوں کا راستہ بھی نہیں دکھانا جنہوں نے اپنا راستہ گم کر دیا یعنی ان کو سرات مستقیم دکھا لیکن انہوں نے سرات مستقیم کی بجائے انہوں نے دوسرے رائٹ اور لیفٹ ٹرن لے لیا اور انہوں نے اپنا راستے کے چکر میں لگائے وہ کہ راستہ بہت خوبصورت ہے اس راستے پر چل دیے اور جو صحیح سرات مستقیم تھا اس سے وہ بھٹک گئے تو آپ جو ہیں ہمیں ان لوگوں کا راستہ بھی مت دکھانا جو لوگ بھٹک گئے ہمیں کس کا راستہ دکھانا ان کا راستہ جن کو کہ آپ نے انعام دیا انعام کیا ہے اللہ تعالیٰ کا جنت ہے سب سے بڑا انعام اللہ کا کیا ہے جنت اور اللہ کی رضا کہ اللہ تعالیٰ ہم سے خوش ہو جائیں تو یہ سب سے بڑا انعام ہے اللہ تعالیٰ کا تو یہ جو ہے سور فاتحہ جو ہے بہت بہت بڑی دعا ہے یہ ہم ہدایت مانگ رہے ہیں اللہ سے ہدایت کا کیا مطلب ہوتا ہے ہدایت کا مطلب ہوتا ہے راستہ یعنی ہمیں روشنی مل جائے ہمیں وہ راستہ مل جائے سب سے آپ کو کہیں منزل پہ ٹریول کرنا ہے تو سب سے پہلے آپ کو راستہ پتہ ہونا چاہیے آپ کے پاس ساری تیاری ہے سب کچھ ہے لیکن اگر آپ کو راستہ ہی نہیں پتہ کہ آپ کو کس راستے پر جانا ہے تو آپ کو منزل ملے گی تو آپ کا سفر جو ہے وہ سٹارٹ ہی نہیں ہوگا جب تک کہ آپ کو راستہ نہیں پتہ ہوگا تو ہم اللہ سے کیا مانگ رہے ہیں اس سورہ میں ہم اللہ سے وہ راستہ مانگ رہے ہیں کہ اللہ تعالیٰ آپ اتنے رحمان ہیں رحیم ہم پرومس کر رہے ہیں کہ ہم آپ کی عبادت کرتے ہیں ہم صرف آپ سے مدد مانگتے ہیں تو آپ ہمیں وہ راستہ دکھا دیجئے جس پر چل کر جو ہے ہمیں آپ کا انعام ملے جنت ملے جب ہم یہ دعا ختم کرتے ہیں تو پھر ہم پڑھتے ہیں آمین اس کی حدیث ہے کہ جب جس کی آمین جب ہم پڑھتے ہیں تو اگر فرشتے بھی ہمارے ساتھ آمین کرتے ہیں اور جب ہماری آمین فرشتوں کی آمین سے اگر مل جاتی ہے تو ہمارے جو پچھلے گناہ ہوتے ہیں وہ معاف کر دیے جاتے ہیں تو یہ اتنی جامع سورہ ہے قرآن کی اور یہ قرآن کی فرسٹ سورہ ہے اب جب ہم نے یہ دعا کی اللہ سے ہدایت مانگی تو اب اللہ تعالیٰ نے ہدایت کے لیے ہمیں نیکسٹ سورہ جو ہے سورہ بقرہ دی سورہ بقرہ جو ہے اس میں اللہ تعالیٰ کہہ رہے ہیں اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الف لامیم الف لامیم جو ہے وہ حروف مقطعات ہیں حروف مقطعات کا مطلب جو ہوتے ہیں جو کھینچ کے پڑھے جاتے ہیں ورڈز لیکن ان ورڈز کا مطلب جو ہے وہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں نہیں بتایا تو ہمیں بھی جاننے کی ضرورت نہیں ہے بس یہ حروف مقطعات ہیں جو کسی کسی سورہ کے آگے آتے ہیں اور انہیں کھینچ کے پڑھا جاتا ہے تو اللہ تعالیٰ نے کہا ذالک الکتاب و لارے بفی اب اللہ تعالیٰ نے اس دعا کے بدلے میں ہمیں کتاب دی کہ لو تمہیں ہدایت چاہیے تو یہ لو کتاب یہ کتاب تم پڑھو گے تو تمہیں ہدایت ملے گی تمہیں راستہ ملے گا تمہیں سرات مستقیم ملے گا پھر تم اس پر چل کر تمہیں جنت ملے گی تو یہ جو نیکسٹ سورہ جو سٹارٹ ہوگی جو ہم کل سے سٹارٹ کریں گے انشاءاللہ سورہ بقرہ بہت ہی بڑی سورہ ہے یہ two hundred and eighty six اس میں آیات ہیں فرسٹ پورا پورا جو ہے فرسٹ پارا جو ہے سورہ بقرہ چلے گی سیکنڈ پارا پورا سورہ بقرہ چلے گی اور تھرڈ پارے میں جا کے یہ سورہ بقرہ جو ہو ہوگی وہ اینڈ ہوگی تو کل سے ہم انشاءاللہ سورہ بقرہ شروع کریں گے تو جب ہم نے اللہ سے اتنی دعائیں کی تو پھر اللہ تعالیٰ نے کہا کہ اچھا ٹھیک ہے تمہیں اگر ہدایت چاہیے تو یہ لو کتاب اب یہ کتاب شروع کرو تو تمہیں انشاءاللہ ہدایت ملتی جائے گی تو ہم جیسے جیسے انشاءاللہ آگے قرآن شروع کرتے جائیں گے تو ہمیں خود پتہ چلتا جائے گا ہمیں اللہ کے انسٹرکشن ملتے جائیں گے قرآن جو ہے وہ ایک آئینہ ہے آئینہ یعنی کیا ہوتا ہے آئینہ کیا کرتا ہے آئینہ ہمیں ہمارا ریفلیکشن دیتا ہے ہمارے اندر جو بھی جیسے ہم آئینے میں اپنا چہرہ دیکھتے ہیں تو اگر ہمارا کہیں کچھ لگ رہا ہوتا ہے چہرے پر تو ہم اس کو دیکھ کے اس کو صاف کر لیتے ہیں تو اسی طرح سے جو ہماری اندر اندر کی جو روح ہوتی ہے اس کا آئینہ جو ہے وہ قرآن ہے جب ہم قرآن پڑھنا شروع کرتے ہیں تو ہم دیکھ ہمیں دکھائی دینے لگتا ہے کہ اچھا ہمارے اندر یہ بھی برائی ہے اچھا یہ بھی برائی ہے تو قرآن کی روشنی میں ہم وہ برائیاں جو ہیں اپنے اندر سے دور کرنا شروع کرتے ہیں جب ہم قرآن پڑھنا شروع کرتے ہیں تو ہمارے اندر جو ہے ٹوٹ ٹوٹنے چیزیں جو ہیں وہ ٹوٹنا شروع ہو جاتی ہیں یعنی ہمیں لگتا ہے کہ ارے ہمارے اندر یہ بھی غلط چیز ہے ارے ہمارے اندر یہ بھی غلط چیز ہے تو ہم جو ہیں اس چیز کو اپنے اندر سے دور کرنا شروع کرتے ہیں تو جب دور کرنا شروع کرتے ہیں تو ہمارے اندر ایک ایک عجیب سی ہلچل پیدا ہوتی ہے ہم ٹوٹنا شروع ہوتے ہیں جب ہم ٹوٹ جاتے ہیں اور ٹوٹ کے بالکل بکھر جاتے ہیں اس کے بعد جو ہم نیا انسان جو ہمارے اندر جو بنتا ہے تو وہ انسان جو ہوتا ہے وہ اللہ کو چاہیے اور وہ نیا انسان جو ہے اللہ کی ہدایت سے اور اللہ کے قرآن سے ہی پیدا ہوتا ہے تو انشاءاللہ جیسے جیسے ہم آگے بڑھتے جائیں گے قرآن میں ہمیں پتہ چل چلتی جائیں گی کہ اچھا یہ یہ برائیاں ہیں اور یہ اللہ کو پسند نہیں ہے اللہ کو یہ چیزیں پسند ہے تو ہمیں وہ چیزیں کرنا ہے تو انشاءاللہ ہمارا نظریہ ہماری سوچ ہر چیز جو ہے قرآن کی روشنی میں انشاءاللہ بدلتا جائے گا تو ہماری دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہمیں وہ راستہ دکھائے اور ہمیں اس راستے پر چلائے اور ہمیں سرات مستقیم دکھائے اور ہمیں جنت میں پہنچائے تو آج کے لیے اتنا کافی ہے آپ اس کو قرآن کھول کر جب بھی یہ سنیں تو قرآن کھولیں قرآن پہ کھول کر آپ اس کو پڑھتے جائیں اور پھر سنتے جائیں تو انشاءاللہ آپ کو بہت اچھے سے سمجھ میں آتا جائے گا جزاک اللہ خیر و آخر و ان الحمد للہ رب العالمین سبحان کا اللہ ربانہ وبی حمدہ نشد و اتوب واتبل السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ